حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیاسٹھ